ما هداكم على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العيد لمن خاف الوعيد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ سبحان و تعالی نے بڑا عظیم الشان احسان اور کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ پوری خیر و برکات انوارات اور رحمتوں کے ساتھ نصیب فرمایا پھر اللہ نے کرم بالا کرم یہ بھی احسان فرمایا کہ ہمیں عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کی اور اللہ تعالیٰ نے تراویح کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین جس نے اپنی رحمتوں سے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ کا احسانات اللہ کے احسانات اور کرم نوازیاں اتنی ہیں کہ بندے کے شمار سے اللہ کے احسانات باہر ہیں قرآن پاک نے سورہ سب حسم رب کل میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قد افلح من تزکا وذکر رسم رب ہی فصلہ یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے کیا اور پاکیزگی اختیار کی حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دنیاوی اخروی جس فلاح کا اعلان فرمایا وہ ان لوگوں کے لیے جو تزکیہ اور پاکیزگی اختیار کرے اس میں انسان کی ہر طرح کی پاکیزگی شامل ہے اس میں مال کی پاکیزگی بھی داخل جو زکوٰۃ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اس میں انسان کے بدن کی پاکیزگی اخلاق کی پاکیزگی عقائد کی پاکیزگی افکار کی پاکیزگی جو انسان کو روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے جس آدمی نے اپنے خیالات کو پاک کر لیا اور جس نے عقائد کو پاک کیا اپنے اخلاق کو اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک کر کے ان محاسن اور فضائل سے مزین کیا جس کی اللہ اور اس کے رسول نے ترغیب دی اور جس نے اپنی خوراک کو پاک کیا حرام سے بچا کر حلال کو اختیار کیا <clears throat> اپنے لباس کو رہن سہن کو جس نے پاکیزگی اختیار کی اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے وہ یقیناً کامیاب ہوگی اس کامیابی سے مراد دنیاوی اخروی کامیابی کہ جس وقت اللہ کی طرف سے اس دنیا سے آخرت کا سفر شروع ہوگا پیغام اجل آئے گا اس کے لیے کامیابیوں کی نوید لے کر اللہ کی طرف سے فرشتے پہنچیں گے اس کو اللہ موت کے وقت کی سختی سے محفوظ کریں گے پھر آگے قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنائیں گے حشر کی سختیوں سے نجات عطا فرمائیں دوزخ سے نجات عطا فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نعمتوں والے گھر میں داخل فرمائیں یہ ہے کامیابی ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ ایک مجلس میں تشریف فرماتے صحابی کہتے ہیں ایک بدو آدمی ایک آرابی دیہات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا گندا بال ظاہری حایت فقیرانہ دور دراز سے سفر کر کے آئے اور وہ اپنے منہ میں کچھ گنگنا رہا دوی ہی ہم اس کے منہ کی گنگناہٹ تو سن رہے لیکن بات سمجھ نہیں رہے جیسے عام لوگوں کی عادت ہوتی کام کاج کے دوران یا وہ کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے اس نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال کیا اور حضرات صحابہ فرماتے ہیں جو بڑے صحابہ تھے جلیل القدر صحابہ جیسے حضرت حضرات خلفۂ راشدین اشرۂ مبشرہ بڑے بڑے جو صحابہ ہیں فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایسے دیہاتی صحابہ کا انتظار رہتا تھا کیونکہ ہم تو آپ کے روب اور دبدبے آپ کی عظمت کی وجہ سے نظر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ ان اعلیٰ روسی متعین گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں ذرا سی بھی جنبش سے وہ اڑ جائیں گے اس قدر ادب کے ساتھ اور نظریں جھکائے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوتے تھے تو جو سادہ دیہاتی آتے تھے وہ ظاہر ہے ان کے اندر کوئی بے ادبی نہیں ہوتی لیکن اپنی سادگی میں جو جی میں آیا فوراً سوال کر دیا تو صحابہ کو انتظار رہتا تھا وہ آتے بڑے عجیب عجیب سوالات کرتے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے سارے مجمع کا فائدہ ہوتا اس نے آتے ہی سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے جس پر میں عمل کروں اور سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں دیکھو جی مختصر سا سوال اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا دیکھو سادگی کیسی لا عزید والا والا انکش میں اس پر نہ تو کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا بس جتنا آپ بتلائیں اتنا ہی کروں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا اس سے کم بھی نہیں کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی چیزیں تعلیم فرمائی دیکھو اللہ نے اس ایمان کے بعد پانچ نمازیں فرض فرمائی پانچ نمازیں فرائض کے علاوہ باقی نوافل ہیں اب نہ یہ پانچ تو فرض ہیں اللہ اگر زیادہ پڑھنا چاہو گے تو تمہارے لیے نفل ہے لازم نہیں اسی طرح روزے اسی طرح زکات اسی طرح حج فرائض فرائض بیان فرما دیے منشا یہ تھا کہ میں اس کے سامنے فرائض بیان کروں گا اس نے سوال بھی ایسا ہی کیا چنانچہ اس نے یہ کہا کہ جی، ٹھیک ہے میں آپ نے جو جو پانچ نمازیں بتلائی میں اتنی پڑھوں گا اس کے علاوہ میں نمازیں نہیں پڑھوں تحجد اشراق اوابین یہ نہیں کیونکہ اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ کچھ نہیں کروں گا آپ سے جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس لوٹا آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا صحابہ کو کا افلح الرجل ان صدقہ اگر یہ اپنی بات میں سچا نکلا فرض بھی پورے کرتا رہا یہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا کامیاب ہو جائے افلح قد افلح من تزکا قرآن نے جو فرمایا اس فلاح سے مراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ ہے یہ اللہ تعالی رمضان المبارک کے روزوں کی صورت میں نصیب فرماتا کیونکہ رمضان انسان کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اس سے سے رضائل برے اخلاق نفس پاک ہو کر ان محاسن تقوا کی صفات کے ساتھ ایک مسلمان آدمی مزین ہوتا ہے اس لیے حضرات مفسرین نے قد افلاحہ وہ یقیناً کامیاب جس نے تزکیہ اور پاکیزگی اختیار کی رب بھی پھر اپنے رب کا نام لیا ذکر کیا رب کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا سب سے بڑی چیز اس ذکر میں نماز بھی داخل ہے یہ بھی ذکر ہے تلاوت بھی داخل تسبیحات بھی داخل یہ ساری چیزیں ذکر اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا حلال کا خیال کرنا اپنے آپ کو حرام سے بچانا رشوت سے بچانا حرام کمائی سے بچانا دھوکے سے ان ساری چیزوں یہ سب ذکر الہی میں داخل ہے وہ تصویر پڑھنا ذکر کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو حرام سے بچانا یہ اللہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے یاد کرنا تصویر کے ذریعے سے ہوتا ہے یاد رکھنا اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے پابند بنانے کے ذریعے سے ہوتا ہے اور یہ اصلی ذکر یہی ہے کہ اللہ کو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں بندہ یاد رکھ اللہ کا نام لیا فصل پھر اس نے نماز پڑھی حضرات مفسرین کی ایک جماعت نے یہ فرمایا اس وقت نماز عید ہے رمضان سے تزکیہ حاصل ہوا اور پاکیزگی حاصل ہو گئی پھر آتے ہوئے اللہ کا نام تکبیرات بلند کرتے ہوئے عیدگاہ میں نماز عید کی جگہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے کیونکہ حکم یہ ہے کہ نماز عید کے لیے آتے ہوئے چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر و تقبیرات پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ نماز عید میں عید الفطر میں آہستہ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قدر بلند آواز سے جس نے تکبیرات کی اللہ کا نام لیا پھر آ کر نماز پڑھی بس جس نے یہ کام کر لیے روزے بھی رکھے پاکیزگی حاصل کر لی اللہ کا نام بلند کیا نماز پڑھ لی قد افلاحہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان یہ بندہ یقیناً کامیاب ہو میرے بھائیوں یہ افلاح کا لفظ اتنا چھوٹا نہیں اس کے مضمون اور معنی اور گہرائی میں ایک بہت بڑا رزلٹ داخل ہے جیسے ہم دنیا میں امتحان دیتے ہیں کمرہ امتحان میں جاتے ہیں سمیسٹر کا امتحان اس کا نتیجہ آتا ہے یا ایک سال کے بعد یا جو بھی ڈگری حاصل ہو یہ تو ہمارے دنیاوی کام ہیں اللہ نے ساری کائنات کو انسانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا انسانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا وہ قرآن نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ان کی معاش وہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے نہیں ان کی معاش وہ آخرت کے لیے ان کی معاش برائے معاد ہے لوٹنے کی جگہ کے لیے یہ اپنی آخرت کے لیے سب کچھ کرتے تو فرمایا یہ انسان جس کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرما یہ اس مقصد میں جب کامیاب نکلا اور اس کا یہ جو دنیا ساری کمرہ امتحان تھی اس میں اس کا نتیجہ اچھا آیا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا قد افلاح یہ شخص کامیاب ہو اس سے بڑی کامیابی اور سرخری کیا ہوگی کہ انسان نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر اللہ رب العالمین نے تین جہان پیدا فرمائے ایک جہان اللہ نے اس میں خوشیاں ہی خوشیاں اور راحتیں ہی راحتیں رکھی اس میں دکھ نام کی کوئی چیز نہیں نہ بیماری نہ دکھ نہ تکلیف نہ کوئی دشمنی ہر طرف سلامتی ہی سلامتی جو جی میں آیا وہ پورا ہوگا ایک جہان اللہ نے ایسا بنایا جس میں دکھ نام کی تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں تصور بھی نہیں ہو سکتا ایک جہان اللہ نے ایسا بنایا جس میں دکھ ہی دکھ تکلیفیں ہی تکلیفیں وہاں راحت نام کی کوئی چیز نہیں ایک تیسرا جہان اللہ نے بنایا دونوں چیزوں کو دکھ بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں مصیبتیں بھی بھی ہیں ہیں راحتیں کسی کے لیے مصیبتیں زیادہ کسی کے لیے راحتیں زیادہ لیکن کوئی شخص بھی اس جہان میں جس میں دونوں چیزیں بنائی وہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں صرف راحتوں میں ہوں اگر ہزار راحتوں میں ہیں سات سات راحتوں پہ دکھ بھی لگے ہوئے اللہ نے جو جہان راحتوں کا اور سکھ کا بنایا وہ جنت کا جہان ہے جس میں کوئی تکلیف نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی نہیں لا خوف علیہم ولا اور جس جگہ صرف تکلیف ہی تکلیف دکھ ہی دکھ وہ آخرت کا جہان جہنم کا جہان بنایا جس میں راحت نام کی کوئی چیز نہیں سکون نام کی چیز نہیں لا فيها ولا یا نہ اس میں موت دی جائے گی موت مانگے گا تمنا کرے گا مر جاؤں یا نہیں تھا کر دے میری جان چھوٹے سے موت نہیں آئے گی لا ولا تو نہ وہ زندگی وہ زندگی کون سی زندگی تو وہ ہوتی جس میں انسان راحت سے آرام اور سکون کے ساتھ اس لیے قرآن نے فرمایا اسی سورہ سب ربی کل اعلیٰ میں لا مفیہ والا یا نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی اس حالت میں ہوگا یسل نارن قبر اور تیسرا جہان جس میں یہ دونوں ہیں یہ دنیا کا جہان ہے اس میں اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فقیر ہو یا بادشاہ ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ غریب سے غریب اور امیر سے امیر دونوں کے ساتھ یہ دونوں چیزیں لگائیں جو غریب ہے اگر وہ اپنی غربت کی پریشانیوں میں اسی وقت وہ اللہ کی لاکھوں نعمتوں میں نہال بھی ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات سے فائدہ بھی حاصل اور جو امیر ہے وہ اگر اپنی عمارت میں اپنے دولت کے اس عیش اور فراوانی میں لیکن ساتھ ساتھ خطرات دکھ پریشانیاں اس کے اندر بھی موجود ہیں یہ اللہ نے یہ جہان بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا جو مہینہ عطا فرمایا ہمیں اس میں جن احکام کا مکلف فرمایا اس میں انسان تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے اور آخرت کی ہمیشہ کی اس خوشیوں والے جہان میں داخلے کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ اس کو اس ہمیشہ کی دکھوں اور مصیبتوں والے جہان سے دوزخ سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ کے ایک دوسرے مقام سے بھی قرآن پاک کی آیات پڑھی اس کا آخری حصہ پڑا طویل آیت کا اس میں اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو تم میں سے جس کے سامنے بھی رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اس پر فرض ہے کہ وہ روزے رکھے ہاں جو تم میں سے مریض ہو بیمار ہو یا مسافر ہے مسافر شرعی ہے سفر شرعی کی مقدار جاتے یا ایسا مریض ہے جس کو روزے کی رخصت مل جاتی ان ایام اوخر وہ دوسرے ایام میں جب بعد میں اس کا مرض ختم ہو جائے سفر ختم ہو جائے یہ گنتی پوری کر لے اپنے روزے قضا کر لے لیکن وہ مرض جس میں روزے قضا کرنے کے لیے بھی انسان کو صحت نہیں ملتی جیسے اکثر بڑھاپے کے جو امراض ہوتے ہیں دائمی امراض اس میں فدیے کی اجازت ہے کہ وہ پیسے دے کر فدیہ دے کر ان روزوں کا بدلہ اللہ کے سامنے اس کو وہی ثواب ملے گا فدیے میں جو روزہ داروں کو روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے لیکن یہ اس مرد کے بارے میں ہے جس میں دوبارہ چھوٹے ایام میں بھی قضا کی بھی طاقت اس کے اندر موجود نہیں جو قضا کر سکتا ہے اس کو قرآن نے فرمایا دوسرے ایام سے اس کو یہ گنتی پوری کرنا لازم ہے آگے فرمایا یرید اللہ بکم السر اللہ تمہارے ساتھ آسانیوں کا معاملہ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اگر مریض کو بھی حکم ہوتا روزہ رکھتے اور اگر مسافر کو بھی ہوتا تو وہ مشقت میں پڑ جاتا اللہ نے آسانی کا معاملہ فرمایا رخصت دے دی قرآن پاک کے اس جملے سے پتہ چلا ساری کی ساری شریعت جس کا اللہ نے ہمیں مکلف فرمایا وہ آسان ہے اور بندے کے اختیار میں اللہ کسی ایسے ایسی چیز کا امر نہیں فرماتے جو بندے کی طاقت سے باہر ہو اور اس کو انتہائی اس کے اندر مصیبت میں مبتلا کر اور فرمایا ولی تکبر اللہ تاکہ تم اللہ والی تک مل تم اس گنتی کو پورا کر لو رمضان المبارک کے روزے رکھ کر ولی تو قبر اللہ علامہ ہدا کم پھر جب روزے پورے ہو جائیں پھر تم اللہ کی اس عطا فرمودہ ہدایت پر جو اللہ نے توفیقات دی جو ہدایت عطا فرمائی تم اس کے شکرانے میں اللہ کی تکبیر کو بلند کرو یہ نماز عید یہ ولی تو قبر اللہ علامہ ہدا کم پہلے ہمیں اللہ نے تکمیل رمضان کی توفیق عطا فرمائی اب اس کے بعد ہمیں حکم فرمایا گا ولی تکبر اللہ اب اللہ کی تکبیر بلند کرو یہ نماز اللہ کی تکبیر اس کے خطبے میں تکبیرات اس کے آنے میں تکبیرات ولا تشکرون اور ساری ان عبادات کا مقصد یہ ہے تم اللہ کے شکر گزار بندوں کی سب میں شامل ہو اللہ نے جو ہمیں عید کی صورت میں یہ دن عطا فرمایا میرے بھائیوں یہ عید اس بات کی نہیں ہے کہ رمضان چلا گیا رمضان جانے کی کسی مومن کو خوشی نہیں ہو سکتی آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ایمان کی علامات میں سے ذکر فرمایا مومن کو رمضان کے آنے کی خوشی ہوتی جانے سے اس کا دل افسردہ ہو جاتا یہ خوشی جو عید کی صورت میں ہمیں طبی رمضان کے جانے کی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے جو عبادت کی توفیق ملی اس توفیق پر یہ خوشی ادا ہو رہی یہ عبادت کی توفیق پر مسرت کا اظہار اور جب بھی ایسی جب اللہ کسی عبادت کی توفیق دے یا کوئی خوشی نصیب فرمائے اسلام نے اس کی خوشی کی اس کی اجازت دی کیونکہ خوش ہونا اور خوش رہنا اور خوشیوں میں اضافہ کرنا انسان کا فطری تقاضا ہے نکاح کی کو خوشی ہوتی ہے تو سب کو حکم یہ ہے کہ نکاح کرنے والے دلہا کو مبارک دو یہ مبارک اسی خوشی کا اظہار ہوتا ہے حضرت کاف فرماتے ہیں یہ ان تین افراد میں سے تھے جو غزوہ تبوس سے پیچھے رہ گئے تھے اور اللہ کے حکم سے ان تینوں مخلص صحابہ سے بائیکاٹ کا حکم دے دیا تقریباً پچاس دن کے بعد توبہ کی قبولیت کا اعلان سورہ توبہ میں آیا اسی مناسبت سے وہ سورہ توبہ ہے جب توبہ میں ان صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا فجر کا وقت تھا صحابہ لب کے اور حضرت اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ لب کے مبارک دینے کے لیے خوشی ان بتلانے کے لیے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر حضرت کاف فرماتے ہیں لوگ تو دوڑ دوڑ کر آئے مجھے مبارک دینے کے لیے اللہ نے توبہ قبول فرما لی لیکن مجھے سب سے زیادہ جس کی مبارک اظہار خوشی نے متاثر کیا وہ حضرت طلحہ تھے انہوں نے اس انداز سے مجھے مبارک دی اتنی خوشی کا اظہار کیا میری توبہ کی قبولیت پر کہ آج میں بوڑھا ہو گیا یہ بڑھاپے کی حالت میں اپنے بیٹے کو قصہ سنا رہے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں عمر میری یہ ہو گئی لیکن آج تک حضرت طلحہ کے اس اظہار خوشی کا تاثر دل میں میں پاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سورہ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی صحابہ کرام اس طرح پڑھتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم نے آٹھ سال میں سورہ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی سکھانے والے اس دھرتی کے سب سے بڑے معلم اور سیکھنے والے اس دھرتی کے سب سے قابل ترین شاگرد زبان بھی عربی اور آٹھ سال میں سورہ بقرہ سیکھی اور اب تو منٹوں اور چٹکلوں کے اندر قرآن کا ماہر انسان بن جاتا یہ وہ صحابہ کا زمانہ تھا جو قرآن کی حقیقت کو سمجھتے جب وہ سورہ بقرہ حضرت عمر نے پڑھی ختم ہوئی تو آپ نے ایک اونٹ ذبح کیا سارے اہل مدینہ کی دعوت کی خوشی میں کہ مجھے اللہ نے سورہ بقرہ کا علم نصیب فرما دیا تو ہر خوشی کے موقع پر اظہار خوشی کرنا اور سب کو اپنی خوشی میں شریک کرنا یہ اسلام کا مزاج ہے یہ صدقہ فطر اسی لیے تو رکھا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو امیر لوگ ہیں صاحب نصاب وہ خوشی منا لیں غریب اسی طرح پھٹے پرانے کپڑوں میں رہیں وہ خوشی میں شریک ہی نہ ہو سکے حکم فرمایا گیا اللہ کے بندو تم اجتماعی امت ہو انسانیت کا درد رکھنے والی ہو جب اللہ نے تمہیں زکوٰۃ کی توفیق دی روزے کی توفیق دی تمہارے روزے میں کوتاہیاں رہ گئیں جو کمیاں رہ گئیں جو آداب کی خلاف ورزی ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے بدلے میں اور روزے آ جاتے لیکن اللہ کا کرم دیکھیے فرمایا تم اس کے بدلے میں صدقہ فطر دے دو اللہ اس کے ذریعے سے رمضان المبارک کی ساری کمیوں کو دور فرما دے اور وہ تمام لوگ اس خوشی کے اندر شریک تو خوش ہونا خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا میں نے کتنی مثالیں دے دی یہ اسلام کا مزاج اللہ نے ہمیں یہ عید کا دن نصیب فرمایا یہ خوشی کا دن ہے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں جیسے اللہ نے یہ خوشی ہمیں نصیب فرمائی زندگی کے باقی تمام ادوار میں آخر دم تک اللہ رب العالمین آخرت کی خوشیاں جو اصلی خوشیاں وہ بھی ان کی برکت سے نصیب فرما دی اور ساتھ یہ بھی دعا کیجیے ہمارے جو بھائی مغموم ہیں غموں میں ہیں جو پریشانیوں میں ہیں اللہ ان کے ان دکھوں کو دور کر کے ان کو بھی ان خوشیوں میں برابر کا شریک فرما دے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ابھی نماز سے پہلے میں ایک دو منٹ میں نماز عید کا طریقہ آپ کے سامنے عرض کر دوں پہلے نماز پڑھیں گے اس کے بعد خطبہ ہوگا پھر آخر میں ہم دعا کریں گے نماز عید عام نمازوں کی طرح جس طرح ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز عید پڑھی جائے گی بلند سے کراط ہوگی اور ان دو رکعتوں میں جو نماز عید واجب ہے باقی نمازوں سے فرق یہ ہے کہ اس میں چھ تکبیرات زائد ہیں تین پہلی رکعت میں تین دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں جو تکبیرات زائد ہیں وہ ثنا کے بعد ہے اور دوسری رکعت میں جو تکبیرات ہیں وہ قرات کے بعد جب قرات مکمل ہو جائے گی یہاں بھی تین اور وہاں بھی تین دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں سنا کے بعد دوسری رکعت میں قرات کے بعد امام بھی اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ جس کو رفع یدین کہتے ہیں اسی طرح مختلف حضرات بھی تکبیرات کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے پہلی اور دوسری رقم میں فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت کی جب ہم تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور دوسری رقص کے جب ہم تیسری تکبیر کہیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے جو رکوع کی تکبیر ہوگی ہم رکوع میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز عید کو بھی قبول فرمائے ہمارے روزوں کو تراوی کو زکوٰۃ صدقات ساری چیزوں کو قبول فرما کر ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرمائے اب نماز عید کھڑی ہوتی آپ ذرا سفید درست فرما دیجیے